الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منوں سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں لام آ بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی بادام لام سے لبن یعنی دودھ لام سے لومڑی پہلے الف کی طرح لکھنا ہے پھر آدھے گول دائرے کی طرح لکھنا ہے یہ ہو گیا لام بتائیے اب کون سا رنگ بھرنا ہے اور مدنی منیوں آئیے بادام سے متعلق سنتے ہیں بادام میں کیشم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے زیادہ ہے گر دماغی ہے تیرا کام تو کھایا کر ملا کر شہد اور بادام کھاتے ہیں تیرے در کا یا رسول اللہ پیتے ہیں تیرے در کا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی اور آج آپ کا سبق ہے حرف میم میم کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو نیم کی پہچان ہوئی یا نہیں مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں ابھی آپ کو کیسا منظر نظر آ رہا ہے ایک بڑا سا گھر ہے ہرے ہرے درخت پنکھا بھی چل رہا ہے پانی کا پوز بھی ہے آم جہاز غبارے اور کچلی بھی ہے اب ذرا پانی پر نظر رکھیں کیونکہ اب ایک مچھلی حرف لے کر آئے گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے تو کاف آ رہا ہے اور یہ مچھلی کون سا حرف لا رہی ہے اور اب مچھلی کون سا حرف لائی ہے اب یہ مچھلی کون سا حرف لے کر آ رہی ہے اب مچھلی لا رہی ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منوں اور مدنی ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے جی۔ اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام بتائیے یہ کیا چیز آئی ہے اور یہ کیا آیا ہے مسواک اور یہ پیاری سی مسجد آ گئی ہے یہ تو جبل آ رہا ہے اب یہ کیا آیا ہے تصدیق آ گئی اب بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جبل یعنی پہاڑ جی نہیں جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دیں جی ہاں نیم سے آتی ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے مقدس مقامات اور نام نیم سے آتے ہیں رکن شامی میں نیم ہے تو رکن یمانی میں نیم ہے مستجار میں میم تو مست سجاق میں نیم حکیم میں نیم ہے تو ملتظم میں بھی نیم ہے حرم میں نیم ہے تو احرام میں نیم ہے عمرے میں نیم ہے تو نکات میں نیم ہے مینا میں نیم ہے تو مختلف میں نیم میم تم مسجد حرام میں اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ چوتھا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ واہ بھائی آپ کو تو حرف نیم کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں میم کو لکھنے کا طریقہ پہلے ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیے اب پینسل کو تھوڑا سا نیچے کی طرف اور اب الف کی طرح لکھیے یہ ہو گیا میم اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پہلے دائرہ بنانا ہے پھر تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے اور پھر خلیف کی طرح لکھنا ہے یہ ہو گیا نیم اب ہماری مدنی منی بتائے گی پہلے دائرہ بنائیے پھر پینسل کو نیچے لے کر آئیے اور آپ الف کی تنا لکھیے یہ ہو گیا نیم ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ ذرا غور سے دیکھیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دانتوں میں کس طرح مسواک کرنی چاہیے جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم تین بار کریں ہر بار مسواک کو دھو لیجیے مسواک سیدھے ہاتھ سے کیجیے سب سے پہلے اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف مسواک کیجیے اب اس کے بعد اوپر کے دانتوں میں الٹی طرف مسواک کیجیے اب اس کے بعد نیچے کے دانتوں میں سیدھی طرف مسوا کیجیے رب کو راضی کرنے والی اس کے بعد نیچے کے دانتوں میں ہی الٹی طرف مسواک کیجیے مسواک جب بھی کرے تین مرتبہ کیجیے اور ہر بار مسواک دھو لیجیے جی اب آپ بتائیے مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کیجیے جب بھی مسواک کرے کم از کم تین بار کرے اور ہر بار مسواک کو دھو لے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور اب الٹی طرف اوپر کے دانتوں میں مسواک کریں نیچے کے دانتوں میں مسوا کیجیے اب اس کے بعد الٹی طرف نیچے کے دانتوں میں مسوا کیجیے مسواک کرنے کا طریقہ چارے مدنی منوں اور مدنی مسواک کے حیران کن فوائد بلگم دور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے میدا درست نظر تیز مضبوط ہوتی ہے عقل بڑھتی کھانا ہزم ہوتا درد سر دور ہوتا اڑاپا دیر میں آتا ذہن تیز ہوتا ہے بعض بچوں کے دانت زیادہ چاکلیٹ کھانے سے اور کھٹی میٹھی ٹوپیاں کھانے سے خراب ہو جاتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منوں اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے مسواک کیجیے دیکھے ایک دانت یہ ہے اور ایک دانت یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت ایسے ہوں نہیں نا تو پھر دانتوں کی حفاظت کے لیے مسواک کی عادت ڈالے مسواک کرنا ہمارے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی بہت پیاری سنت ہے رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک مسواک جاری رہے گا ماشاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تو پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج ہم نے آپ کو حرف میم کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف نون کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ